ہوڈ بہت عرصہ پہلے اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی بادشاہت بہت دولت مند اور خوشحال تھی پر ایک دن جب بادشاہ رچرڈ کسی اور ملک میں جا رہا تھا اس کا جہاز سمندر میں کھو گیا کئی دن اور مہینے گزر گئے پر بادشاہ اور اس کے جہاز کی کوئی خبر نہیں آئی پورے ملک نے اپنے عزیز بادشاہ کے لیے ماتم منایا بادشاہ رچرڈ کی غیر حاضری میں اس کے چھوٹے بھائی بادشاہ جان کو تخت نسین کیا گیا پر بادشاہ جان اپنے بڑے بھائی کی طرح قطعی نہیں تھا اس نے لگان بڑھا دیے اور غریب غربا سے ساری دولت چھین لی ریا دن بدن غربت میں دھستی جا رہی تھی نوٹنگ ہیم نے اپنی امید کھو دی تھی پر جیسا کہا گیا ہے کہ ہر نا انصافی کے درمیان ایک ہیرو پیدا ہوتا ہے یہ کہانی ایسے ہی ایک انسان کی ہے جس کا نام ہے ہوڈ ہوڈ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کے کے پاس شیر جنگل میں رہتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے ایک جھنڈ بنایا تھا میری مین بادشاہ جان کی ناانصافی دیکھ کر ہوڈ نے اپنی ریا کی مدد کرنے کا ذمہ لیا وہ شاہی بگھی کو لوٹتا بادشاہ کی چوری کرنے کے لیے وہ اور اس کے ساتھی پھر چوری کی ہوئی دولت واپس غریب ریایا میں تقسیم کر دیتے ہر دفعہ جب شاہی بگھی جنگل سے گزرتی تو رابن ہوڈ اور اس کے میری مین نہ جانے کہاں سے نامودار ہو جاتے او امید ہے رابن ہوڈ آج گہری نیند میں سویا ہوگا شاید وہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے مجھے نہ سن رہا ہو ٹونی تم اتنا شور مت مچاؤ رفتار آہستہ کرو حضور میں گھوڑوں سے آہستہ چلنے کو کیسے کہہ سکتا ہوں ہم زمین پر چل رہے ہیں صحیح فرما رہا تھا رابن اور اس کے میری مین سب کچھ سن سکتے تھے اور نہیں چور چور میں چور بالکل نہیں ہوں تم ہو یہ غریب غربوں کا پیسہ ہے تمہارا نہیں ہے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو شیر وڈ کی ریا اکیلی نہیں ہے چلو چلتے بنو یہاں سے شکر رابن وڈ کا جیسمن ہماری زندگی اس کی قرض دار ہے رابن رابنہ شیرف تمہیں اپنی نوکری کی درکار ہے یا نہیں اس کی یہ کارگزاری ہماری ساری دولت اور سونا چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت اسے گرفتار کیا جائے فوراً ہم نے ہم نے کوشش کی ہے بادشاہ سلامت بہت بار پر وہ بس غائب ہو جاتا ہے تو تم یہ فرما رہے ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے نہیں میں کروں گا میں رابن کو گرفتار کروں گا وہ میرا دشمن ہے مجھے ایک موقع اور دے بادشاہ سلامت جو کچھ بھی تمہیں کرنا پڑے کرو اس سے میرا تعلق نہیں مجھے وہ گرفتار چاہیے شیرف بہت غصے میں تھا اس نے رابن کے لیے جال بچھانے کا فیصلہ لیا شیرف جانتا تھا کہ ایک طریقہ ہے جس سے

اور اس بہت ہی حسین خاتون کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے یہ میں میں میں میں آپ کون ہیں میرین کے لیے بھی یہ پہلی نظر کی محبت تھی میں میرین ہوں کیا کیا تم رابن ہڈ ہو جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے رابن کیا تم نے سنا ہے شیریف ایک تیر اندازی کے مقابلے کا انتظام کر رہا ہے جیتنے والا لیڈی میرین سے نکاح کر سکے گا <laughs> وہ شریف اتنا احمق ہے ظاہر ہے یہ ایک جال ہے ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ رابن ہوڈ ہی تیر اندازی میں سب سے اول ہے ہم نہیں جا رہے ہے نا رابن پر رابن ٹک کی بات نہیں سن رہا تھا کیا تم نے لیڈی میرین کا نام لیا لٹل جان سب سے اول تیر انداز کو لیڈی میرین سے نکاح کرنے کا موقع ملے گا نہیں رابن وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے اگر تم محل میں گئے تو لیکن وہ ہمیں کیسے پہچانیں گے میں خود کا بھیش بدل لوں گا کیا کہہ رہے ہو رکو ایک منٹ میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا میں خود بھی ڈیوک آف چٹنی کے بھیش میں جاؤں گا تاکہ میں بادشاہ جان کے قریب جا سکوں جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ دونوں محل کے فاٹک پر تھے کسی نے انہیں نہیں پہچانا سوائے نہیں ہو رکو تمہارا نام کیا ہے <laughs> جتنا چاہو تم ہنس لو میں اسی وقت تم دونوں کو گرفتار کراؤں گا پہرے داروں پہرے داروں پر سرحس کو فوراً ہی ایل کے ایک مرتبہ میں ڈال دیا گیا اب تم بس سرحس نہیں ہو تمہاری ترقی ہو گئی ہے تمہیں سر ہس ایل بنا دیا گیا ہے <laughs> کیا تمہیں سمجھ میں آیا ہس اور ایل خاموش جان چلو چلتے ہیں جلد ہی رابن کی باری آ گئی اپنا تیر کمان اٹھانے کی اس نے ایک کے بعد ایک تین تیر چلائے اور بھیڑ سختے میں آ گئی تینوں تیر بیچوں بیچ لگے تھے بھیڑ نے اس شاندار تیر اندازی کے لیے تالیاں بجائی نے اپنا ہوڑ اتارا اور اپنی لیڈی میرین کو ڈھونڈنے لگا پر تبھی اسے گرفتار کر لو یہی ہے ہوڈ <laughs> آخر تم میری گرفت میں آ ہی گئے پر رابن بالکل ہی خوف زدہ نہیں تھا وہ اپنے میری مین کو اچھے سے جانتا تھا اتنی بھی بےتابی کیا ہے شیرف رابن کو جانے دو ورنہ اپنے بادشاہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے ہاں، نہیں انہیں جانے دو انہیں جانے دو شرف میں مرنا نہیں چاہتا سپاہیوں نے فوراً رابن کو چھوڑ دیا رابن اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف بڑھے باہر جاتے وقت رابن نے لیڈی میرین کو دیکھا میرین میرا انتظار کرنا میں واپس آؤں گا تمہیں لینے ہمیشہ رابن ہمیشہ ایک بار جنگل پہنچ جانے پر رابن اور اس کے ساتھی منصوبے بنانے لگے کہ کیسے لیڈی میرین کو پھر سے لایا جائے تبھی ایک لڑکا رابن کی طرف دوڑتا ہوا آیا رابن انہوں نے میرے والد کو گرفتار کر لیا کیا کہا چلو انہیں بچاتے ہیں رابن اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ گاؤں والے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے یہ بادشاہ کا حکم ہے انہوں نے لگا تین گنا کر دی ہیں اگر تم دے نہیں سکتے تو مجھے گرفتار کرنا ہوگا جاؤ جا کر اپنے رابن ہوڈ کا شکر کرو اس نے راجا کو غصہ دلایا ہے اور اب تمہیں اس کا ہر جانا بھرنا ہوگا روبن اچھا آدمی ہے وہ ہماری پرواہ کرتا ہے وہ تمہارے خود غرض بادشاہ کی طرح بالکل نہیں ہے تمہاری ضرورت کیسی ہوئی گرفتار کر لو اسے نہیں رک جاؤ جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ میں ہوں انہیں چھوڑ دو نہیں رابن ہم نہیں چاہتے کہ تم جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں انہیں مجھے گرفتار کر لینے دو رابن تم کیا کر رہے ہو شاید میں ایک نیک مقصد کے لیے چرا رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ ایک چوری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس گاؤں کے بچے اسی راہ پر چلیں تم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا یہی ایک طریقہ ہے الوداع میرے لوگوں میں جلدی ہی تم سے ملوں گا گاؤں والے بہت ہو گئے اپنے ہیرو کو جاتا ہوا دیکھ کر پیچھا کیا پہاڑوں کے اندر تاکہ سپاہی انہیں دیکھ نہ سکے طاقتور غریبوں کا بکواس تم ایک چور ہو ایک بدماش ہو اور آپ کیا ہیں ذرا بتائیں گے بادشاہ سلامت آپ غریبوں سے پیسے چراتے ہیں لگان کا پیسہ کہاں جاتا ہے آپ کا محل اس کا کیا کر رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ یہاں تک نشین ہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ غریبوں کا پیسہ چرائیں میں چور نہیں ہوں جو پیسہ میں لیتا ہوں وہ میرے ریا کا ہے اور میں انہیں یہ واپس کرتا ہوں جس پر انہیں کا حق ہے ہمارے بادشاہ ریچرڈ کو واپس آنے دیجیے اور وہ دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے خاموش میں ڈال دیا جائے بہت بڑا خطرہ جیتنے دیں گے بچاؤ رابن جلدی آؤ محل میں آگ لگی ہے تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو مجھے بھی بادشاہ جان پسند نہیں ہے میں ان کے بارے میں غلط تھا چلو چلے رابن کو شیرف پر بھروسہ نہیں تھا پر اسے محل سے نکلنا پڑا وہ چھت تک شیرف کے پیچھے گیا اب کیا اب میں جیت گیا اب تم کہاں جاؤ گے رابن نیچے بہت گہرا پانی ہے اور سبھی جگہ تیر انداز تعینات ہے مجھے پتا تھا کہ تمہارا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا شریف الوداع کتنا احمق ہے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا پر رابن ہڈ وہاں سے بچ نکلا وہ بہتی ہوئی ندی میں بچ کر نکل گیا نہر سے تیر کر باہر جنگل میں نکل گیا امید ہے میرے لوگ صحیح سلامت ہوں گے پر وہاں پیچھے محل میں کچھ ناممکن سا واقعہ ہوا بادشاہ رچرڈ اپنی بادشاہت میں واپس آ گئے تھے جب آگ بجائی گئی اس کے بعد نوٹنگ ہیم کی ریا محل میں اکٹھا ہوئی بادشاہ جان اور شیرف کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے میں اپنی ریا سے معافی کا طلبگار ہوں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تم نے مجھے بہت نا امید کیا ہے جان بادشاہ جان سرحس اور شیریف کو فوراً گرفتار کیا جائے نہیں بادشاہ سلامت رحم کیجیے بکواس بند کرو ایک وجہ ہے کہ تمہارا نام ہس کیوں ہے میں حکم دیتا ہوں کہ میری مین کو رہا کیا جائے اور رابن ہوڈ کے اوپر لگائے گئے سبھی الزامات کو ہٹا دیے جائیں حقیقت میں تو اس جیسے دلیر انسان کو انعام دیا جانا چاہیے اسے محل میں لاؤ اور عزت بخشو بادشاہ ریچرڈ کو جلدی ہی پتا لگ گیا کہ لیڈی میرین کو رابن ہوڈ سے محبت تھی اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی بادشاہ رچرڈ کو رابن بہت پسند تھا اسے مسرت ہوئی کہ وہ اپنی بھتیجی کا نکاح ایک جہباز انسان سے کر رہا ہے نوٹنگہم نے جشن منایا جب ان کے ہیرو کی عزت افزائی ہوئی رابن ہوڈ شیربوڈ کے جنگلوں میں لیڈی میرین کے ساتھ رہنے لگا وہ اپنی عام زندگی سے خوش تھا وہ نوٹنگ ہوم کی ریایہ کے ساتھ ناچتا گاتا اور رابن ہوڈ اور اس کے میری مین نے دوبارہ کبھی چوری نہیں کی